خشی داڑھی والے کے پیچھے نماز ہو جائے گی یا نہیں یہ تو ہر دفعہ آپ مسئلہ پوچھتے ہیں اب تک آپ کو یاد نہیں ہوا بھائی یہ مسئلہ بالکل خشکشی داڑھی داڑی ہی کے مترادف ہے خشکشی داڑھی تو آج کل حافظوں کو دیکھا بڑی معذرت کے ساتھ شابان میں تھوڑی سی داڑھی رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد تراوی پڑھا دیتے ہیں اور بالکل صاف کر کے عید میں آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے یہ موسمی داڑھی بھائی یہ بالکل غلط ہے جب داڑھی رکھ لی تو رکھ لو اس کو ہمارے اہل سنت جماعت کے نزدیک اعلی حضرت فاضل بریلوی نے لہریا داڑی پر ایک مکمل رسالہ لکھا شیخ محقق شاہ عبدالحق دہلوی رحمت اللہ علیہ کا یہ قول ایک مشت داڑی رکھنا واجب ہے عرف میں سنت ہم کہہ دیا کرتے ہیں جیسے کسی بھی کام کو ہم نے کہہ دیا یہ سنت ہے عرف میں یہ سنت کہہ دیا جاتا ہے ورنہ داڑھی کا رکھنا جو ہے وہ واجب ہے اس کی مثال دیتا ہوں میں حدیث سے قربانی جب ایام آئے تو قربانی کیا ہے قربانی واجب قربانی واجب ہے یا نہیں اب دیکھیے حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کالا اصاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہادی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید ابن ارقم فرماتے رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا ما ہادی اداہی یہ قربانی کیا ہے فرما کالا سنت و ابھی کم ابراہیم یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے دیکھیے عرف میں اس کو سنت کہا گیا لیکن مسئلہ کیا ہے واجب ہے کو قربانی اگر چھوڑے تو سنت کا تاریخ نہیں بلکہ اس نے واجب کو ترک کیا پھر اس میں حدیث میں ہے کہ داڑھی بڑھاؤ موچے ترشواؤ تو کتنی بڑی داڑھی بڑھائی جائے حضرت عبداللہ ابن عمر کا فیل یہ تھا کہ وہ داڑھی شریف کو اپنی مٹھی میں لے لے اور مٹھی میں لینے کے بعد جتنی بڑھتی اس کو کاٹ دیا کرتے ایک صاحب آئے بڑا پیارا مسئلہ انہوں نے پوچھا مجھ سے انہوں نے پوچھا ایک پروفیسر صاحب کا نام لے کر پوچھا کہ ان سے مسئلہ یہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ یہ داڑھی ہے یا نہیں ہم نے کہا ہاں بھائی داڑھی بکن یہ داڑھی سے نہ پوچھا چاروں گا یہ جو اگر داڑھی تسلیم کرتے ہو تو اس داڑھی سے چار انگل ناپ اور جو بچے اس کو کاٹ دو کیا مطلب یعنی ایک ڈیڑھ انچ کی داڑھی جب یہاں سے ناپیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کو کاٹ دیا جائے میں نے کہا بھائی یہ مسئلہ غلط ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث سے ہے کہ داڑھی کو ایسے تھوڑی کے نیچے سے ہاتھ میں لے کر یہاں سے انہوں نے کاٹی اور اگر یہ دلیل ہے کہ یہ داڑھی ہے ہم نے کہہ دیا داڑھی یہاں سے ناپو چار انگل تو میں نے کہا یہ داڑھی ہے یا نہیں کہنے لگے ہے میں نے کہا یہاں سے ناپو چار انگل تو یہاں کی باری نہیں آئی سمجھے بھائی تو یہ خشخشی کا قول بالکل غلط ہے پوری سنت کے مطابق داڑھی رکھنی چاہیے اور وہ ہے ایک قبضہ چار انگل ایک قبضہ مٹھی میں پکڑنے کے بعد جتنی بچ جائے جائے اس کو کاٹ دیا بہت زیادہ لمبی داڑھی کو بھی ہمارے علماء نے بہت سے دیکھا لوگوں کو اللہ اکبر دوسرے عقیدے کے لوگ ہیں ان کے یہاں داڑھی چھوٹی کرانا ہی منع میں کیا بات کروں داڑھی کو باضابطہ بغل میں دبا کر وضو کرتے اتنی بڑی داڑھی اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے کیا سمجھے آپ جیسے ایک حدیث ہے حضور علیہ السلام جب باہر نکلنے لگے تو مٹکے میں اپنے چہرے کو دیکھا اس طریقے سے بال درست کی گئی حضرت آشا صدیقہ نے پوچھا حضور یہ کیا ہے فرما کا آدمی جب اپنے احباب میں جائے ذرا طریقے سے جائے بال بال ذرا ٹھیک کر کے جائے اب بالکل آدمی ایسا نہ ہو کہ مولوی کے سف میں جب آئے تو ایسا لگے کوئی جنات آ رہا یہ تو جمیل نہیں یہ تو جمال کے خلاف اور ہمارے علماء نے یہ قول بھی کیا بڑا لطیفہ ہے یہ ایک قول یہ کیا کہ ایک قول ہمارے فقہ کا یہ ہے کہ جس کی بہت بڑی داڑھی ہو وہ بے وقوف ہوتا بہت لمبی داڑھی والا بے وقوف ہوتا تو ایک صاحب کی بہت لمبی داڑھی تھی اس کو علامہ شامی نے کہیں نقل کیا بہت بڑی داڑھی تھی انہوں نے یہ قول پڑا کہ بہت بڑی داڑھی رکھنے والا بے وقوف ہوتا ہے ان کا کتنی داڑھی رکھنی چاہیے ان کا ایک مشت داڑھی رکھنی چاہیے انہوں نے قینچی لی اور ایک مشت داڑھی کو پکڑ کر بجا یہاں سے کہ یہاں سے کاٹ اوپر سے اب ان کو یقین ہو گیا کہ بہت بڑی لمبی داڑھی رکھنے والا بے وقوف ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جمیل ہے جمال کو پسند کرتا ایک مجھ داڑھی ہو اس میں کنگی ہو اس میں تیل لگا ہو دیکھنے میں آدمی بھلا چنگا نظر آئے کہ بچے دیکھ کے اسے ڈرے یہ ہے ہمارا مذہب اس معاملے میں اس سے چھوٹی داڑھی شرن وہ داڑھی نہیں البتہ کسی صاحب کوئی حافظ صاحب آ جائے ان کی داڑھی ہو خشخشی لوگ تو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں ہاں وہ توبہ کر لیں بھائی میں توبہ کرتا ہوں آئندہ میں داڑھی نہیں کٹواؤں گا اس کا عہد کرتا ہوں اب ان کے پیچھے نماز جائز ہو جائے گی چاہے ان کی داڑھی خچکچی ہو آدھے انچ کی ہو پورے انچ کی ہو توبہ کر لی اب توبہ کرنے کے بعد کوئی شریف قباہت نہیں ہوگی اب ان کے پیچھے نماز جائز ہو جائے گی